حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں بھی حرم کو بھیجا کرتے تھے سنن نسائی حدیث نمبر دو ہزار سات سو اٹھاسی